Assalamu alaikum. This is lecture 35 of Gender Issues in Psychology. Gender and Health Promoting Behaviors. This is what we started talking about in the last lecture. In the last lecture, we talked about the concept of physical fitness, the relationship between health and physical fitness, the relationship between exercise and physical fitness. We also talked about the various types of exercises that a person can do. We said that physical fitness can be of two types, organic fitness and dynamic fitness. Organic fitness is the fitness that is determined from the inborn variables, the bodily structure of the person, the capacity, the genetic makeup that the person is born with, the age of the person, the health status of the person. That is, in other words, organic fitness is based upon the factors over which we have very little control. We are either born with it, born with those factors, those abilities, those characteristics, or those characteristics develop sometime later in our life in such a manner that we cannot change them. We may control them, we may manage them, but usually altering those conditions is not possible. Like uh, some health problems, some ailments like coronary heart disease. So these are the things which are irreversible. So if such a thing happens to a person, uh, that will affect the organic fitness of the person. The other type of fitness is dynamic fitness. That is the fitness that a person attains through practice. Fitness learned and this is attains what we talk about since well big the can cultivate detain by regular for what of exercise one do week for about minutes that is and level of exercise for general physical fitness اگر کوئی شخص ایک ہفتے میں تین بار بیس سے پچیس منٹ تک فزیکل ایکسرسائز کر رہا ہے اور باقاعدگی سے کر رہا ہے اور جب وہ ایکسرسائز شروع کرتا ہے تو بغیر رکے کرتا ہے اور ایون اگر وہ ایک برسک واک بھی کر رہا ہے تو یہ ایکسرسائز کافی ہے اس کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے مثلاً خاص طور پر کارڈیو واسکولر ڈیزیز سے بچانے کے لیے ریسپریٹری پرابلم سے بچانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک جنرل فیلنگ آف فٹنس بھی اس سے حاصل ہو جاتی ہے but we said that and not everybody is happy with the same amount same intensity and same frequencies there are people on the other hand there are people size every day of the week seven days and still want to do more these are the type of people exercise addicts. Too much of exercise is also not a good thing, but it depends upon basically the stamina of the person, the health status of the person, and the bodily requirements of the person. We talked about 5 different types of exercises. Some exercises are focused upon lifting weight or stretching muscles, but the best exercise is probably aerobic exercise if the person can physically main idea the main focus of aerobic heart levelled consumption of oxygen by the body of the person ان سب باتوں کے علاوہ ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ جب ہم ایکسرسائز شروع کرنا چاہیں تو ہمیں کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کیونکہ ہر ایکسرسائز جو ہے it is not meant for everybody نہ ہی ہر شخص ہر ایکسرسائز کر سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص کارڈیک پرابلمس کا شکار ہے کارنری ہارٹ ڈیزیز کا پرابلم ہے اس کو یا اس کو ریسپریٹری پرابلم ہے تیزی سے وہ سانس لے ہی نہیں سکتا اس طرح کے شخص کو اگر کوئی بھی یہ مشورہ دے کہ آپ ایروبک ایکسرسائز شروع کر دیں تو ان کے ساتھ دشمنی ہوگی so aerobic exercise and an aerobic exercise are not to be recommended پیپلری پر ہارٹ ڈزیز پیپل مسلس رادرز last lecture we said differ گوئنگائز regiment One should carefully plan that regimen. One should contact medical practitioner or physician to see if I am fit enough to start exercise and the type of exercise that I want to do. Then the age of the person matters. In some cases, gender also matters, and the state of and the shape of the person's muscles and the endurance that they can have also matters. So keeping all these things in mind, one should designed اگر ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کوئی ایکسرسائز آپ کو سوٹ نہیں کرے گی تو آپ انسسٹ نہ کیجیے اس پر اور ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کیجیے آج کے لیکچر میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم ایکسرسائز کا اتنا ذکر کرتے ہیں ہم نے ایکسرسائز کے اتنی ٹائپس کو دیکھا اور ہم نے ان کے بینیفٹس دیکھے اور ہم نے کوشچنس بھی دیکھے کہ کس کو کون سی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے تو آخر ایکسرسائز کے وہ کیا افیکٹس ہیں ہیلتھ پر جس کی وجہ سے اس کو ہم ایک ہیلدی ہیبٹ کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کی وجہ سے فزیکل فٹنس پیدا ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز کے کیا اچھے افیکٹس ہیں health effects of exercise it's a known fact that health has very positive effects on a person's body and when it effects person's body indirectly effects mind directly last lecture ویلیز office place gets light happy this why regular exercise are never found tired after the finish their work out feeling longer duration کونٹرشن regular thrice weekly adds adds to cardiorespiratory functioning and and strength. Exercise improves physical appearance self-esteem of a person. So یہ تو تھے کچھ ابتدائی فوائد ایکسرسائز کے اور اس کے پازیٹیو افیکٹس ہم جانتے ہیں کہ ایکسرسائز جو ہے ایک general feeling of well being دیتی ہے ایک خوشی کا اور اطمینان کا احساس دیتی ہے باڈی کی شیپ اس سے اچھی ہوتی ہے اپیرنس پہ فرق پڑتا ہے ریگولر ایکسرسائز کے چہرے کی جانب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا that this person has something special about اور ہر اور اس سے یوتھ uh, فل ایک لک آتی ہے اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کرنے والے لوگوں کو دیکھیے تو وہ اپنی عمر سے کم دکھائی دیتے ہیں ساٹھ برس کا شخص شاید آپ کو پینتالیس برس کا دکھائی دے یا پچاس برس کی خاتون آپ کو شاید پینتیس برس کی دکھائی دے اور یہ صرف ایگزیجریشن uh, نہیں ہے آپ اس کا خود سے ایکسپیرئنس کر کے دیکھ سکتے ہیں اور جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے عام طور پر وہ اپنی عمر سے بڑے دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں especially if they are smoking as well اگر ایکسرسائز نہ کی جائے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور انہیلدی ہیبٹس بھی ہوں تو اس کے نتائج زیادہ ایڈورس اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں تو ایکسرسائز ہاں باڈی کی شیپ کو بہت اچھا کرتی ہے ٹرم کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اچھی میں اضافہ کرتی ہے جس کی وجہ سے انڈائریکٹلی انسان کی سیلف اسٹیم میں بھی اضافہ ہوتا ہے when you have a feeling that you are looking good when you feel good about yourself which means you have a positive self esteem and a higher self concept اس کے علاوہ جو فزیکل بینیفٹس جو ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں ویٹ کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے بہت سے لوگ جن کو انڈیجیشن کا پرابلم ہے ان کو کھانا ہزم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اس سے بھوک جن کو نہیں لگتی ایکسرسائز کرنے کے بعد بھوک زیادہ لگتی ہے بہت سے لوگ نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں اور ان کو سلیپ ڈس آڈرس کا یا سلیپ پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے ریگولر ایکسرسائزز کو usually in most of the cases یہ پرابلم درپیش نہیں آتے ریزن اگر تو آپ الگ صبح اٹھ کے اپنی ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں تو خود بخود آپ کی روٹین ایسی بن جاتی ہے کہ کیونکہ آپ صبح جاگے تھے اور صبح صبح آپ نے ایک فزیکل ورک آؤٹ کر لیا تھا تو شام تک پہنچتے پہنچتے آپ کو جلد نیند آنا شروع ہو جائے گی نیند کے مسائل یا سلیپ ڈس آرڈر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا and if you work out in evening then which is consider to be the best time for exercise in many cases then you are fresh for the time being but at the same time so after کے مسائل عام طور پر ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو ایکسرسائز نہیں کرتے اور جن کے سونے کی روٹین اچھی نہیں ہوتی تو ایکسرسائز جو ہے اس میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ بھی ایکسرسائز کے کچھ اور بینیفٹس ہیں regular exercise has been found to be effective and improved immune functioning exercise اور physical activity have been found to be effective in female reproductive health problems and menopausal symptoms aerobic exercise helps alleviate and control depression and sleep disorders تو جہاں پر ایکسرسائز بہت سی بیماریوں سے ہمیں بچاتی ہے وہاں پر اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں کنٹرول بھی ہوتی ہیں پروینٹ بھی کی جا سکتی ہیں جہاں وہ صحت کو امپروو کرتی ہے ڈیزیز پریونشن کا بھی سامان پیدا کرتی ہے دیکھا گیا ہے اور ریسرچ سے بات ثابت کی گئی ہے کہ انسان کا امیون سسٹم جو ہے یعنی بیماری کے خلاف دفاع کا جو سسٹم ہے وہ ایکسرسائز کے نتیجے میں امپروو ہوتا ہے ریگولر ایکسرسائز عام طور پر چھوٹی موٹی انفیکشن کا شکار نہیں ہوتے جو کہ عام لوگ جلدی ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو انفیکشن ہو جائے جیسے انفلوئنزا ہے سیزنل فلو کاف کولڈ اس طرح کی چیزیں جو ہیں پیٹ خراب اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر ان کو ہو جائیں تو وہ بہت جلدی اس میں سے ریکور کر لیتے ہیں اس کے علاوہ فیمیل ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے ایسوسیٹیڈ کچھ پرابلمس جو ہیں جن کی ہم الگ ایک لیکچر میں بات کریں گے ان میں سے ڈسمینوریا ہو یا مینوپاز سمٹمس ہوں ان کے لیے بھی ایکسرسائز ریگولر ایکسرسائز دیکھا گیا ہے کہ سمٹمس کو ریلیو کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے ڈپریشن کی صورت میں اور سلیپ ڈس ہاں، جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں ان میں بھی ریگولر ایکسرسائز سے بہت مدد ملتی ہے اور ڈپریشن اور انگزائٹی کے شکار لوگوں کو چاہیے کہ وہ ریگولر ایکسرسائز پہ جائیں and they should go for long walks یہاں پہ ایک چیز ہم ایڈ کرنا چاہیں گے that some people find long walks to be boring ان لوگوں کو مسلسل دو میل یا چار میل یا پانچ میل چلتے رہنا بورنگ لگتا ہے نا when you are walking at a fast pace you are doing brisk walk اور power walking you do not want to talk to other people دوسرے لوگ آپ سے جہاں کہیں بھی آپ سیر کریں کسی باغ میں یا پارک میں آ کے آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آپ کیونکہ بہت تیز اسپیڈ پہ چل رہے ہیں آپ بات نہیں کرنا چاہتے and you have to walk on your own تو بوریت کی وجہ سے بہت سے لوگ چند دن واک کرنے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے دو علاج ہو سکتے ہیں اگر تو آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو آپ جاگنگ کر سکتے ہیں کیونکہ جاگنگ میں آپ بہت جلدی دس پندرہ یا بیس منٹ میں اپنی وہ تمام ایکسرسائز مکمل کر لیں گے اگر ایسا اگر آپ اس کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے یا فزیکلی آپ کے ساتھ زیادہ اگری نہیں کرتی وہ exercise then you should buy yourself set of proudly walkman اور ڈسک مین اور B B an iPod can use use that مشورہ اگر آپ اپنی چاہتے ہیں تو اس میں میوزک ایڈ کر لیجیے اور آپ کو تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوگا چلنے کا احساس بھی نہیں ہوگا اور بوریت بھی نہیں ہوگی regular physical activity found to vascular condition cardiovascular disease یا جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں ہارٹ ڈیزیز اس میں تو یہ ایک کنفرم فیکٹ ہے کہ ایکسرسائز کا ایک بہت ڈائریکٹ تعلق ہے دو طرح سے ایک تو یہ کہ جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں وہ عام طور پر ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہی نہیں ہوتے دوسرے اگر وہ شکار ہو گئے ہیں اور کسی طرح کا ان کو پرابلم فرض کیجیے ابھی ابتدائی اسٹیج ہے بلڈ پریشر کی شکایت ہوئی تھی یا یہ کہ انجائنا کا شکار ہو گئے ہیں اور angina is an alarm doctor نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ باقاعدگی سے سیر کیا کیجیے تو یہ ہوگا کہ جب یہ لوگ اس کو اپنی ایک عادت بنا لیں گے روٹین کا حصہ بنا لیں گے تو بیماری کے سمٹمس سے ان کو بہت جلدی نجات ملے گی اور زیادہ بہتر محسوس کریں گے ان کی بلڈ ویسلس بھی جو ہیں وہ اچھی فارم میں آ جائیں گی اور ہارٹ بھی جو ہے وہ ہیلدی محسوس کرے گا اس سلسلے میں کچھ اسٹڈیز ایسی کی گئی ہیں جو کہ ایک کلاسک حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ اس طرح کی اسٹڈیز لوگوں نے بہت کم کی کیونکہ ان کا ایک تو اسپین بہت زیادہ تھا ان کی نیچر اس طرح کی تھی بہت لمبے وقفے تک ان کو فالو اپ بھی ان میں کیے گئے بعض لوگوں نے لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز بھی کی انہیں میں سے ہم ایک ایسی اسٹڈی کا ذکر کریں گے جس کو ایک مثال کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ جب بھی ہم ہارٹ ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو اسٹڈی کو اور جب ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں تو کسی اور طرح کی اسٹڈی کو ضرور ریفر کرتے ہیں انہیں سے ایک اسٹڈی امریکہ میں کیلیفورنیا کے شہریوں پر کی گئی جو کہ آپ کو ہیلتھ سائیکولوجی اور بہیویئر میڈیسن کی کی کسی بھی کتاب میں کوٹ ہوئی ملے گی the classic Alameda County study in this large scale study the identified set of health related اور habits that could have a relationship with health. They took a sample of 2,000 people from California and followed their mortality rates. Some indulged into the identified health habits and some did not. تو اس لارج اسکیل اسٹڈی میں جو اپنی نوعیت کی ایک یونیک اسٹڈی تھی دو ہزار لوگوں کو شامل کیا گیا ایز سبجیکٹ اس سے پہلے کچھ ہیلتھ ریلیٹڈ بہیویئر آئیڈینٹیفائی کر لیے ریسرچرز نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ انڈلج کرتے تھے انہیل میں کچھ نہیں کرتے تھے کچھ لوگوں نے ہیلدی ہیبٹس اپنائی ہوئی تھی کچھ نہیں اپنائی ہوئی تھی اب انہی لوگوں کے مورٹیلٹی ریٹس کا جائزہ لیا گیا اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ کچھ ہیبٹس ایسی ہیں جو کہ ہیبٹس ہو سکتی ہیں ہیلدی ہیبٹس ہیں ہیلدی لائف اسٹائلس ہیں اور کچھ ہیبٹس ایسی ہیں کہ واقعی ہی انہیلدی ہیبٹس کہلائے جانے کی مستحق ہیں five habits found to have a significant relationship with lower mortality rates that is one sufficient sleep two moderate drinking three no smoking four regular exercise five weight control so اگر آپ نیند پوری کرتے ہیں اگر آپ اسموکنگ نہیں کرتے ریگولرلی ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے ویٹ کا خیال رکھتے ہیں اور اوور ویٹ نہیں ہے تو یہ صحت کے لیے بہت اچھی علامات ہے المیڈا اسٹڈی میں یہ چیز دیکھی گئی کہ جہاں پر جن لوگوں میں یہ ہیبٹس پائی گئی تھی ان کا مورٹیلٹی ریٹ لو تھا اور جو لوگ اس کے اپوزٹ کر رہے تھے یعنی ان کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی یا بہت زیادہ اسموکنگ کرتے تھے ہیوی ڈرنکنگ کرتے تھے اوور ویٹ تھے اور احتیاط کسی بھی چیز میں نہیں برت رہے تھے ان کے مورٹیلٹی ریٹ زیادہ تھا یہ تو تھی کچھ بنیادی باتیں ایکسرسائز کے بارے میں ایک بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی بہت سے لوگ ایکسرسائز سے بھاگتے ہیں گھبراتے ہیں ان کے لیے ایک چیز دوبارہ سے یاد رکھنے کے لیے remember that exercise does not tire it آپ کو یہ اچھی فیلنگ دیتی ہے تھکاتی نہیں ہے ایکسرسائز کرنے کے نتیجے میں ہی آپ اتنے اسٹرانگ ہوں گے آپ کا اسٹیمنا ایسا ہوگا کہ آپ چاہے جو بھی کام کریں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو آپ تھکاوٹ کبھی بھی محسوس نہیں کریں اگر ایکسرسائز کے کے یہ یہ سب بینیفٹس ہیں تمام اس فوائد ہیں افیکٹس ہیں تو کیا تمام لوگ ایکسرسائز ایک ہی طرح سے کرتے ہیں تمام لوگ مرد و خواتین ایک جتنا انٹرسٹ لیتے ہیں ایکسرسائز میں اور کیا ان کی ایکسرسائزنگ ہیبٹس ایک سی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس ہیبٹ میں جینڈر ڈفرینس پائے جاتے ہیں یا نہیں gender difference in healthy healthy habits in and lifestyle بہت سی ریسرچ آج کل بہیویئر میڈیسن کے ایریا میں میں بہیویئر ہیلتھ میڈیکل سائیکالوجی میں ہیلتھ سائیکولوجی میں اس بارے میں کی جا رہی ہے اور بہت سے فیکٹرز بھی دیکھے گئے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں ایکسرسائزنگ کو مثلاً کوئی شخص اگر کسی عمارت کی دسویں منزل کے اوپر رہ رہا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کا بہت شوق ہے اس نے اس کے بارے میں بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی رکھا ہے اور اس اس کو ایک ایسے اپارٹمنٹ میں میں رہ رہا ہے جس کے ساتھ چھ لوگ اور شیئر کر رہے ہیں اور اس کے پاس شاید ایک ٹین بائی ٹین فیٹ کا ایریا ہے تو وہ شخص ایک محدود حد تک ہی ایکسرسائز کر سکتا ہے نو no ڈاؤٹ وہ اس میں اسپاٹ رننگ کر سکتا ہے جو کہ ایروبک ایکسرسائز ہو سکتی ہے یا وہ ویٹ لفٹنگ کر سکتا ہے یا کرنچز کر سکتا ہے لیکن اس کی چوائسیز اور آپشن جو ہے محدود ہو جائیں گے سملرلی میلز اور فیمل کے بھی ایسا ہے انٹرسٹ ہو سکتا ہے لوگوں کے ہوں پریکٹیکلی وہ ایسا کرتے ہیں یا نہیں اس میں بہت سی دوسری چیزوں کے اثرات شامل ہو جاتے ہیں لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مرد مرد اور عورت اگر کمپیئر کیے جائیں تو مرد یا میلس وہ چھوٹی عمر کے بچے ہوں یا نوجوان یا بزرگ ان کی ایکسرسائزنگ ہیبٹس عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں زیادہ ریگولر ہوتی ہیں زیادہ پرانی ہوتی ہیں research support fact that other things being equal females have a longer life span than men but research has also revealed that more males than females indulge into physical activity اب یہ دو الگ اسٹیٹمنٹس ہیں فیمیلس کی لانگیوٹی زیادہ ہے مرد ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں So the point that we are missing in between is that having a longer lifespan for women does not imply that they indulge into very healthy habits like exercise. ضروری نہیں کہ عورتوں کی عمر اس لیے طویل ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتی ہیں اور فزیکلی بہت زیادہ فٹ ہوتی ہیں ریسرچ سے اس کے برعکس ہی ہمیں کچھ انفارمیشن ملتی ہے سب سے پہلی چیز جو ریسرچ فائنڈنگ سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ میل جو ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ ہیبٹس خاص طور پہ ایکسرسائز اور فزیکل فٹنس کے لیے کی جانے والی چیزیں مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں عورتوں میں اس کے مقابلے میں بہت کم in one nationwide American study 8 to 16 year olds were studied between 1988 and 1994. They reported on vigorous play or exercise that led to working up a sweat or breathing hard. 80% of the subjects said that they did so at least thrice weekly outside of physical education classes. Those who did not meet the mark included 26% of girls and 15% of boys. تو دیکھا یہ گیا کہ بچوں سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی زیادہ ریگولرس ایکسرسائز کرتے ہیں اتنی کہ جس سے آپ کو پسینہ آ جائے اور آپ تھک جائیں تو بہت سے بچوں نے کہا کہ وہ ایسا کرتے ہیں لیکن جن بچوں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کرتے ان میں سے لڑکیاں جو تھیں چھبیس فیصد لڑکیاں تھیں لڑکیوں کی چھبیس فیصد نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کرتی اور لڑکوں کی اٹھارہ فیصد نے کہا کہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرتی Another national survey conducted in the US revealed that although females indulge into most healthy behaviors more than men, they were lower than men in physical activity. The percentage of females was higher in wearing seat belts and trying to lose weight. دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ہم تمام ہیلدی بہیویئر کی ہیلدی لائف اسٹائل کی ایک لسٹ بنا لیں تو اس سے زیادہ تر چیزیں ایسی ہوں گی جو خواتین زیادہ کرتی ہیں مردوں کے نسبت مگر ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جو کہ میلس زیادہ کرتے ہیں اور فیمیلس کم کرتی ہیں مثلاً عورتیں زیادہ سیٹ بیلٹ پہنتی ہیں زیادہ احتیاط کرتی ہیں زیادہ کانشیس ہوتی ہیں ویٹ کے بارے میں جو کہ مرد نہیں ہوتے women lower in in percentage unhealthy ویلدیئر like heavy drinking and smoking smoking drinking and and driving currently being overweight very physically active ویٹریز آن ویملٹیج دین میلس سو ایک اور اسٹڈی میں یہی دیکھا گیا کہ جہاں پر مختلف بہیویئرس کی بات ہو رہی ہے انہیلی بہیویئرس کی ان تمام کے تمام انہیل پر عورتوں کا اسکور یا ان کی پرسینٹیج یا ان کی تعداد کم تھی لیکن جہاں پر بات آئی ایکسرسائز کی اور باقاعدگی سے ایکسرسائز کرنے کی تو فیمل جو تھی وہ پیچھے رہ گئی اور میل ان سے آگے تھے but this is a pattern that is found in men in all age groups and this gender difference people of all age groups are usually more ایک گرلز آر لسٹو the nature of physical boys get more exercise than girls from and early age middle age اینڈرز دا لائٹلیہ less in fact they are unlikely to exercise لڑکے بچپن سے ہی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں شروع سے ہی ان کی زندگی میں ایکسرسائز ایک اس کا حصہ بن جاتی ہے اگر آپ نے ارد گرد دیکھیے تو آپ کو لڑکے جو ہیں چھوٹی عمر سے ہی بائسیکل چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گھر سے باہر کیونکہ ان کو جانے کی اجازت ہوتی ہے لڑکیوں کو عام طور پر کم باہر نکلنے دیا جاتا ہے تو وہ بھاگ کر مارکیٹ تک چلے جاتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ ان کو گھر سے باہر نکلنے دیا جائے دوستوں کے ساتھ وہ جو بھی ایسے کھیل کھیلتے ہیں اس میں بھاگنا دوڑنا بہت زیادہ شامل ہوتا ہے اور اس کی انٹینسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کھیل کود کے جو کہ لڑکیاں اسکول کے پلے گراؤنڈ میں کر رہی ہوتی ہیں اور عمر بڑھنے کے ساتھ جب ایڈولسنس میں وہ جاتے ہیں اس کے بعد یوتھ ہوڈ اور early adulthood middle adulthood تمام ایج لیولس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو مرد جو ہیں وہ ایکسرسائز میں زیادہ انڈلج کرتے ہیں ریگولر ایکسرسائز اور کسی نہ کسی طرح کی ایکسرسائز خاصے مرد کرتے ہیں اور بہت کم مرد ایسے ہوں گے جو بالکل ٹوٹلی فزیکلی ہوں گے اور کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہوں گے فیمل میں بچپن سے ہی ایکسرسائز کا ٹرینڈ کم ہوتا ہے اور ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ مزید کم ہوتا جاتا ہے اور مڈل ایج میں آ کے تو آپ کو ہارڈلی کوئی خاتون جو ہے وہ باقاعدہ ایکسرسائز کرتی ہوئی دکھائی دے گی So you will uh, really, uh, if you talk about the general population, whether in Pakistan or elsewhere, you find very few women who are, say, years 45 and above, who exercise regularly. No doubt the number of such women is increasing. Today we see women who are 60 plus, they exercise regularly. But the majority of the female population does not do that. It is only the more active more aware the more knowledgeable the more enlightened فیملجنٹ ایون ان لیٹ اڈالٹہ اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک تو لڑکیاں خیر شروع سے ہی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتی تھی لیکن تھوڑی سی بڑی عمر میں آ کے تو فزیکل ایکٹیویٹی اور فزیکل ایکسرسائز جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے کیونکہ اگر ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ہمارے پاس فزیکل فٹنس نہیں ہوگی which means uh, getting closer to the old age before dying. دوسری جانب اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں تو آپ حالات کا اپنی باڈی کے بدلتے ہوئے حالات کا بڑی اچھی طرح سے سامنا کر سکتے ہیں اور کافی دیر تک بڑھاپے کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں جو کہ آج کل کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو فیمل کی ایکسرسائز نہ کرنے یا بہت کم کرنے کی بہت سی ریزنس ہیں one possible reason for this is that there is little room for exercise in their life Besides, the absence of attitudes favoring exercise for middle-aged women may be another cause of this trend. So, ایک تو یہ کہ خواتین خود ہی ایکسرسائز میں دلچسپی نہیں لیتی تھی اس کے بعد ان کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی ایکسرسائز کی اور پھر سوسائٹل ایٹیٹیوڈ بھی ایسے نہیں ہے کہ اگر کوئی پچاس برس کی خاتون ریگولرلی جاگنگ کرنا چاہے یا تنہا جا کے واک کرنا چاہے یا ویٹ لفٹنگ کرنا چاہے تو لوگ اس کو کچھ انکریج نہیں کرتے اور بلکہ شاید پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے factors affecting women's fitness activity and exercise fatigue and overwork in our society most women are housewife اور formally non working women those who work formally are expected look after household in the same way as a housewife purely personality فاؤنڈیکلٹ سو اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اور جو کہ خاصی حد تک یہ بات اپلائی کرتی ہے باقی سوسائٹیز پر بھی وہ یہ ہے کہ عورتیں کیوں ایکسرسائز نہیں کرتی یا کیوں نہیں کر پاتی ایک تو یہ کہ ان کی زندگی میں اتنی مصروفیت ہے کہ اس میں وقت نہیں نکال پاتی ہوں دوسرے عام طور پر ان پہ ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے اگر تو وہ ورکنگ ویمن ہے تو اپنے آفس میں بھی پورا کام کرتی ہیں نائن ٹو فائیو جاب کرتی ہیں اور may be eight to two کرتی ہیں اس کے بعد جب وہ گھر آتی ہیں تو اپنی تمام ذمہ داریاں اسی طرح سے نبھاتی ہیں کہ اگر وہ فل ٹائم ہاؤس وائف ہوتی تو تب بھی یہی سب کچھ ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر اور باقی دوسرے بہت سے معاشروں میں بھی ہاؤس ہولڈ کو شیئر کرنے کا فیشن نہیں ہے یعنی ہاؤس ہولڈ اکانمی تو شاید شیئر کرتے ہیں لوگ لیکن ہاؤس ورک جو ہے اس میں ہاتھ نہیں بٹایا جاتا عام طور پر عورت کا تو جس کی وجہ سے اس کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے and and and she she she more more more than than being no it's a a psychological thing thing physical تو وقت نکالنا مشکل ہے اور پھر جس طرح کا ہمارے یہاں سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں عام طور پہ لوگ فیملی میں سے صرف اپنے لیے کوئی خاص ٹائم سلاٹ علیحدہ سے نہیں نکالتے تو اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ مجھے چالیس پینتالیس منٹ چاہیے اپنی ریگولر ایکسرسائز کے لیے which is a totally personal thing personal event for her then you probably other people will not like it اور she she will feel guilty that is taking time out just for herself تو وہ ٹائم وہ نکالتی نہیں کچھ اس میں سستی کا ایلیمنٹ ہے کچھ تھکاوٹ کا ایلیمنٹ ہے اور پھر یہ بھی کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ شادی ہو گئی اور بچے پیدا ہو گئے عورت ماں بن گئی اب اس کی زندگی کا کوئی خاص اور مقصد نہیں سوائے اپنے گھر کا خیال رکھنے کے اور اپنے بچوں کا دھیان رکھنے کے بالکل اس میں کوئی غلطی نہیں کوئی خرابی نہیں اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے لیکن جب بچے بڑے ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے اور عورت بڑی عمر میں پہنچ جائے گی بڑھاپے کو چھونے لگے گی اس وقت اس کو ایک اچھی صحت کی ضرورت ہوگی جوانی میں شاید صحت ضرورت کا احساس نہیں ہوتا لیکن بڑھاپے میں جب یہ خطرہ ہو کہ انسان دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جائے گا اس وقت صحت کی اہمیت جو ہے انسان کے سامنے آتی ہے تو اگر ریگولر ایکسرسائز کی ہو other things being equal of course خوراک کا دھیان رکھا ہو باقی ہیبٹس کو کنٹرول میں رکھا ہو اور باقاعدگی سے ایکسرسائز کی ہو اپنی صحت کا دھیان رکھا ہو تو انسان اپنے آپ کو اس شیپ میں رکھ سکتا ہے مثلاً اپنے آپ کو اوور ویٹ ہونے سے بچا سکتا ہے اور بڑھاپے میں دوسروں پر ڈپینڈ کرنے سے بچ سکتا ہے اپنی نوجوانی کو جوانی کو انجوائے کر سکتا ہے اور مڈل ایج میں جہاں چاہے دنیا بھر میں گھوم پھر سکتا ہے کریٹو کام کر سکتا ہے اور آرتھرائٹس جوڑوں کے درد السز ایسما اس طرح کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے ہارٹ ڈیزیز سے بچ سکتا ہے اور ایک ہیلدی شخص بن سکتا ہے societal attitude and stereotypes exercise is consider to be a man's thing and people do not look positively at women working out also other people as well as women themselves feel that housework is enough exercise fact house ورکرشنگ ڈو ناٹ ہیلس تو جناب سوسائٹی کے رویے بھی ایسے ہیں کہ اگر کوئی ایک عورت الگ سے ایکسرسائز کرنا چاہے کو کوئی عجیب سی چیز سمجھا جائے گا فیمل میں خود بھی کوئی اتنا حوصلہ نہیں اور پھر ایک ٹرینڈ کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے اور ایک سوچ جس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے وہ یہ کہ جتنی ہاؤس وائف سے بات کی جائے دوسری عورتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں اکثر ہاؤس وائف سے جب بات کریں گے وہ کہیں گی دن بھر ہم اتنا کام کرتے ہیں اب ہمیں ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ایک بالکل غلط اپروچ ہے گھر کا کام کا جس میں آپ نے کھڑے ہو کے ہنڈیا بنا لیے کپڑے دھو لیے یا شاید صفائی کی ہو اگر ایسا سب کچھ کیا جا رہا ہے تو شاید کچھ ایکسرسائز ہو گئی لیکن جو دن بھر میں ٹہل کے کچن سے ایک کمرے تک ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک اور نوکروں کو کام کرتے ہوئے اوور سی کرنا اور پھر تھکاوٹ محسوس کرنا اور یہ کہنا کہ ہماری ایکسرسائز ہو گئی یہ غلط سوچ ہے گھر کا کام کاج جو ہے وہ تھکاوٹ دے سکتا ہے فٹیک دے سکتا ہے لیکن وہ انف ایکسرسائز نہیں ہے lack of exercising facilities due to lack of parks playground اور جیمس نیبرہڈ موسٹ ویمن کی postponing exercise even men they are کینگ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں واقف ہی نہیں آئی ہیلتھ کی اور ایکسرسائز کی اہمیت سے ریسرچ سے بات ظاہر ہوئی ہے اور ہمارے سامنے بہت سا ڈیٹا ہے یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں ہیلتھ کے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں زیادہ پڑھتی ہیں ہیلتھ کے بارے میں جو آرٹیکلس ہوتے ہیں میگزینس میں ان پر زیادہ دھیان دیتی ہیں they are more sensitive to the symptoms of illness تو اس کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ خوراک کے بارے میں زیادہ پڑھتی ہیں کہ نیوٹریشس کون سی ڈائٹ ہے اور ایکسرسائز کے بارے میں بھی جانتی ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت سی عورتیں کین بھی ہوتی ہیں ولنگ بھی ہوتی ہیں اویئر بھی ہوتی ہیں کہ ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے لیکن ان کی نیبرہڈ میں کوئی ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہوتی کہ وہاں جا کے وہ ایکسرسائز کر سکیں کوئی اس طرح کا کمیونٹی سینٹر کوئی پارک کوئی جمنیزیم کوئی ایسی چیز جہاں پر وہ چند خواتین شاید مل کے واک کر لیں یا شاید سائیکلنگ کر لیں یا ورک آؤٹ کر لیں ایسی چیزوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے بھی زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ یہی سوچتی ہیں کہ گھر میں رہنا ہی بہتر ہے اور گھر کا سائنس اور گھر کا ماحول اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ الگ سے اپنی ایکسرسائز کرنا شروع کر دے but anyway these are the reasons one can دیکھا کہ ایکسرسائز کرنے میں اور نیچر آف ایکسرسائز کے حوالے سے جینڈر ڈفرینس پائے جاتے ہیں اور یہ وہ جینڈر ڈفرینس ہیں اس دفعہ ایسے جینڈر ڈفرینس ہیں جب ایک ہیلدی ہیبٹ ہے جو کہ مرد اس میں زیادہ انڈلج کر رہے ہیں عورتیں نہیں کر رہی ہیلتھ پروموشن اور فٹنس کا دوسرا پہلو دوسرا اسپیکٹ جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ بات کریں گے وہ ہے utilization of available health care medical uptake of medical facilities یعنی لوگ اپنے ہاں اپنی نیبرہڈ میں اپنے شہر میں اپنے معاشرے میں اپنے ملک میں موجود کیا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں If you remember, we said that the healthcare costs have been escalating dramatically over the past three four decades. پچھلی چند ایک دہائیوں میں دنیا بھر کے تمام ممالک میں ہیلتھ کیئر کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہاسپٹلائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے حکومت بہت زیادہ ڈاکٹرز کو امپلائی کرتی ہے بہت زیادہ ہاسپٹلس کی مینٹیننس پہ خرچ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں ان کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے ان کے لیے میڈیکل سروسز سرجری کی سروسز ڈیلی جو کیئر ہے اس کے سلسلے میں اخراجات ان سب کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو دنیا بھر میں ایک چیز جس کے اوپر تمام گورمنٹس توجہ دیتی ہیں جس کو اپنا ایک بیسک فرض سمجھ کے ادا کرتی ہیں وہ ہے health care facility at the same time they want to cut down on the cost of the health care facility why because it is one of the biggest expenditure government makes most of the government not all اب یہ جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو کاٹا کیسے جا سکتا ہے کم کیسے کیا جا سکتا ہے کم کیا جا سکتا ہے کہ کم لوگ بیمار ہوں کم لوگ ہاسپٹلائز ہوں کم لوگ ہاسپٹل کی فیسلٹی کو استعمال کریں کم لوگوں کو فری میڈیسن دینی پڑے مگر کچھ سچویشنز میں گورنمنٹ سے چاہتی ہیں کہ جو اویلیبل میڈیکل کیئر ہے فیسلٹی ہے اس کو لوگ استعمال کریں کیوں استعمال کریں تاکہ بیماری سے بچا جا سکے اس بار علاج کے لیے نہیں پریونشن کے لیے when does uptake of medical facility become important in many situations the health authorities want people to utilize health services in many cases especially women's health even full فلشمپ women to contact authorities and formalities more important when duties services for diagnosing serious conditions like breast cancer cervical cancer H I V AIDS اور ہیپٹائٹس سو یہ وہ سچویشن ہے جس میں تمام ہیلتھ اتارٹیز ہر کسی ملک میں بھی ہوں وہ چاہتی ہیں کہ لوگ آئیں اور ان کی فیسلٹی کو استعمال کریں کیونکہ یہ فیسلٹیز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اسکریننگ فیسلٹیز ہیں یہ وہ فیسلٹیز ہیں جو کہ ڈائگنوز کر سکتی ہیں کہ یہ شخص کسی بیماری کا شکار ہے یا نہیں اور یہ وہ بیماریاں ہیں کہ ارلی ڈائگنوسس کی صورت میں ان کا بہت اچھا بر وقت اور بہترین علاج ہو سکتا ہے ایون کینسر کی صورت میں بھی بریسٹ کینسر اگر بہت ارلی اسٹیج پہ ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا پروگنوس جو ہے اس کے ٹھیک ہونے کی جو امید ہے نائنٹی نائن تک ہو سکتی ہے بہت سی صورتوں میں تو یہ وہ سچویشن ہیں ویئر دا گورمنٹ اور the health care authorities feel that people should utilize these services research shows that women are more likely than men to go for medical consultation other than that required for pregnancy and child birth women are more to bodily changes and symptoms of office research سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ میڈیکل کنسلٹیشن کے لیے اور فزیشن کو ملنے کے لیے زیادہ جاتی ہیں فزیشن وزٹس زیادہ کرتی ہیں اور اس میں وہ وزٹ شامل نہیں ہیں جو پریگنینسی یا چائلڈ برتھ کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر کے یہاں جانے کے لیے کرنی پڑتی ہیں وہ جنرلی ڈاکٹرس کے پاس زیادہ جاتی جانتی ہیں اور وہ بیماری کے سمٹمس کے بارے میں زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں ایسا کیوں ہے اس کے بارے میں مختلف ایکسپلینیشن پائی جاتی ہیں ان میں سے ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ فیمل جب بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں چھوٹے بچوں کو پالتی ہیں ماں بننے کے بعد یا اگر وہ بڑی بہن ہے تو چھوٹے بہن بھائی کی دیکھ بھال کر رہی ہیں تو وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہیں بچے کی ہیلتھ میں چھوٹے چھوٹے چینجز کے بارے میں because they are watching the child اور دا بیبی اور the infant full time all the time each and every moment بچہ سو بھی رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ان میں ایک سینسٹیوٹی شروع سے پیدا ہو چکی ہوتی ہے بیماری کے چھوٹے چھوٹے سمٹمس کے بارے میں بھی اور یہی چیز پہ وہ جنرلائز کر لیتی ہے اپنے آپ پر بھی اپنے بھی جو باڈیلی چینجز ہیں ان سے وہ جلدی آگاہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ان میں یہ سینسٹیوٹی زیادہ ہے مرد عام طور پر بیماری کے سمٹمس کو بہت جلدی نہیں پہچانتے ان کے بارے میں زیادہ سینسیٹیو نہیں ہوتے research evidence also suggest that although women have a higher longevity and men have higher mortality rate female higher rate of acute illness like infectious and parasitic disease and digestive and respiratory conditions The rate of acute illnesses is very low in males and only higher in case of injuries. Research سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ گو کہ عورتوں کی لانگیوٹی زیادہ ہے مردوں کا لائف اسپین کم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مرد بیماریوں کا شکار زیادہ ہوتے مورٹیلٹی ریٹ مردوں میں زیادہ ہے موربڈیٹی ریٹ یعنی بیماری کا ریٹ جو ہے یا بیمار سکنس کا ایکسپیرئنس ہونے کا ریٹ جو ہے عورتوں میں زیادہ ہے تو جو ایکوٹز ہیں وہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں جیسے کہ ڈائجسٹو ٹریکٹ اور ریسپریٹری ٹریکٹ کی ڈیزیز یا چھوٹی موٹی جو انفیکشنس ہیں مردوں میں ایکوٹ النس جو ہے وہ بہت کم پائی جاتی ہے عورتوں کے مقابلے میں صرف ایک ایکوٹ پرابلم جس کا مردوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے انجریز یعنی وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چوٹ لگ جانا اور ہم جانتے ہیں کہ شروع سے ہی مردوں کا لائف اسٹائل اس طرح کا ہوتا ہے چھوٹے لڑکے ہوں نوجوان ہوں یا بڑے ہوں کہ ان کی زندگی میں باہر گھر سے باہر کی انٹریکشن اور ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے چوٹوں کا انجریز کا وہ زیادہ شکار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بھی یہاں پہ جینڈر ڈفرینس پائے جاتے ہیں صحت کے مسائل ہوتے رہتے ہیں اس کے لیے وہ ڈاکٹرس کے پاس زیادہ جاتی ہیں مرد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک فیکٹر ہے societal hand they do not are in admitting اس لیے مرد بڑی دیر سے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم ہے اور خاص طور پہ اگر وہ سیریس پرابلم ہو سکتا ہے فیمیل ایسا نہیں کرتی وہ جلد ہیلپ سیکھ کرتی ہیں اپٹیک آف میڈیکل فیسلٹی میں ایک چیز اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے کینسر ریلیٹڈ فیسلٹیز کا استعمال زیادہ تر کینسر اس طرح کے تو نہیں ہے لیکن چند کینسر ایسے ہیں جن کا ڈائگنوس ارلی ہو سکتا ہے خاصا ارلی ہو سکتا ہے and if they are identified detected and diagnose at the very early stage it is possible to treat them in very good manner but there are certain behaviour and certain attitudes and gender difference in that to related to uptake of facilities for screening and diagnose of cancer B S بیمرافی B S F perform regularly can help identify growth very early ninety percent breast cancer پرائجر اٹ سیلف اور پرگنوس ہو سکتا ہے اگر بر وقت اس کو ڈسکور کر لیا جائے اور اس کے لیے سب سے اچھا اور آسان طریقہ اور سب سے سکسیزفل طریقہ ہے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن جس میں کوئی خرچ نہیں کوئی کسی کی انوالومنٹ نہیں گھر سے باہر نہیں جانا مگر پھر بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سی خواتین ایسا نہیں کرتی ایک پاسبل ریزن تو یہ ہے کہ اکثر خواتین اس کے بارے میں جانتی نہیں لیکن جن معاشروں میں جن ممالک میں اور زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں عورتوں کو بہت زیادہ انفارمیشن اس کے بارے میں دی جاتی ہے وہاں پر بھی دیکھا گیا کہ عورتیں اس کو باقاعدگی سے پریکٹس نہیں کرتی اور اس میں کسی حد تک سستی کا بھی دخل ہے لیکن پراپر اویئرنیس اور پراپر پروسیجر سے نا واقفیت بھی اس کا ایک فیکٹر ہے لیکن یہ اور باقی کینسر کے بارے میں بھی جو ہم بات اس کی زیادہ تفصیل ہم ڈسکس کریں گے اپنے کینسر کے لیکچر میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جینڈر ڈیفرنس ہیں میں mammography for women over fifty and even above forty regular yearly mammogram for diagnose upright plus Asian women settle ویسٹرفیز lower women which average they belong to have a tendency to avoid going for a mammogram due to reasons fear of radiation embarrassment over the procedure anticipated pain anxiety concern over cost especially in case of poor women so mammography بعض ملکوں میں جیسے کہ برٹن میں فری آف کاسٹ دی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود عورتیں جو ہیں اس کو استعمال زیادہ نہیں کرتی کیونکہ ان کے خیال میں بہت سے اس میں پرابلمس ہو سکتے ہیں ریڈیشن ہو سکتی ہے امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے پین ہو سکتی ہے سملرلی ایک اور چیز سرویکل سائٹولوجی یا سرویکل کینسر کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیے جانے والا پیپس میں ہے وہ ایک سکسیزفل آئیڈینٹیفکیشن ہو سکتی ہے ڈائگنوس کا بہت اچھا طریقہ ہے اور وہی بات برٹن جیسے ممالک میں فری آف کاسٹ یہ سروس دی جاتی ہے اس کے باوجود تمام عورتیں اس کے لیے نہیں جاتی ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں وہ وہاں جانے سے ہچکچاتی ہیں اور یہ ٹیسٹ نہیں کرواتی حالانکہ وہ کوئی پین فل ٹیسٹ نہیں ہے یہ تو تھے کچھ ایٹیٹیوڈ اسکریننگ کی طرف جو کہ خواتین میں پائے جاتے ہیں دوسری جانب مردوں میں بھی کچھ اسی طرح کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے مثلا مردوں میں اگر پروسٹیٹ کا کینسر یا ٹیسٹیکولر کینسر وقت کا کے اوپر ڈسکور ہو جائے یا ڈائگنوز ہو جائے اس کا بہت اچھا علاج ہو سکتا ہے but most men tend to postpone it they don't do any self examination اور اسی طرح سے اگر کوئی ریکٹل پرابلم ہے یا انٹیسٹنل ٹریک کا پرابلم ہے بہت سے مرد اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے نہیں جاتے کیونکہ ان کو ایک طرح کا ڈر لگتا ہے اور ایک طرح کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے اینڈوسکوپی کے بارے میں یہ چیزیں جن کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہم بات کر رہے تھے ہیلتھ پروموٹنگ کے حوالے سے اور اس میں یوٹیلائزیشن آف ہیلتھ کیئر کا کیا ہاتھ ہے اور وہ کتنی اہم ہے اور لوگ اس کو کتنی کم اہمیت دیتے ہیں اور اس میں جینڈر ڈفرینس بھی پائے جاتے ہیں ان موضوعات کو ہم خاصی تفصیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جب ہم کینسر کے بارے میں بات کریں گے اور اس میں جینڈر ڈفرینسز دیکھیں گے ابھی تک کے لیے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اچھی صحت کے لیے ہیلتھ کو پروموٹ کرنا بھی ضروری ہے بیماری کو پریونٹ کرنا بھی ضروری ہے اچھی صحت کے لیے فٹنس پیدا کیجیے ایکسرسائز کیجیے بیماری سے بچنے کے لیے صحت کو بھی قائم رکھیے اور اویلیبل اسکریننگ فیسلٹیز کا بھی استعمال کیجیے اسی طرح کے کسی اور موضوع پر ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ